اور باقی بڑی بری جگہ ہے رجوع کی باقی یہ جگہ بڑی بری جگہ ہے رجوع کی علم جان آمنو اب حضرت زجر آ گئی ہے سمجھا <clears throat> کچھ علماء مفسرین تو فرماتے ہیں کہ منافقین جو خرچ نہیں کرتے تھے نا تو ذکر ہے ایمان والوں کا ارادہ ہے منافقین کا ذکر ہے کس کا اور ارادہ ہے کس کا منافقین کا کیونکہ مومن تو سارے خرچ کرتے تھے بلکہ بعد مومن تو ایسے ہوتے تھے کہ چندے کا اعلان ہوتا تھا ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جاتے تھے بازار میں پیٹ پر بوجھ اٹھاتے لوگوں کا سامان اٹھاتے پھر مزدوری کے اندر کو جو ملتے وہ لے آتے اور خدگاہ کیا کرتے جی؟ اور بہت سارے مفسرین اس طرف ہیں کہ بعض بعض مومنین صحابہ سے کچھ کمی کوتا ہو جاتی تھی خرچ کرنے کے اندر سمجھا ایسے لوگ کم ہوتے تھے نا جی تو سمے ہو بڑے بڑے صحابہ جو ہیں جو قریب تر لوگ ہیں ان کی بات تو نہیں ہے نا جی بعض بعض لوگوں سے کچھ نہ کچھ کمی بیچی تھی تو ان کے لیے یہ ہے الم جان لینا منو جس طرح حضرت کابلی مالک گئے پیچھے رہ گئے پنجاب بابا وغیرہ اس طرح ہوتے رہتے تھے نا کام علم جان لینا آیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا انتخشا لذکر اللہ یہ کہ جھک جائیں دل ان کے اللہ کے نصیحت کے آگے اللہ کی نصیحت کے آگے ان کے دل جھک جائیں چاہے اس کا وقت ابھی تک نہیں آیا علم جانے کا مانا کیا نہیں وقت آیا آن سے ہے نا بھائی آن آن وقت کو کہتے ہیں نا آیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا یہ کہ جھک جائیں دل ان کے اللہ کی نصیحت اور اللہ کی یاد کے لیے کیا مانا ہے انتقشا یعنی دل سے آدمی و ترک معافی کا کریں دل سے آدمی طاعت و ترک معافی کا کریں گناہوں کو چھوڑنے کا اور اطاعت کرنے کا پختہ ارادہ کر وما نازلہ وما نازلہ حضرت یہ معطوف ہے ذکر اللہ پر پر کاشا قلوب ذکر اللہ انتخا لما بوم من اللہ سمجھ رہے ہو اور وہ جو نازل ہوا ہے من جانب بلّہ نازل ہوا ہے یعنی قرآن رول مانی کا حوالہ ہے حق سے سمجھا کہ وہ نصیحت خدا بندی ہے ولا یقون اور ولا یقون جو ہے یہ منصوب ہے یہ معطوف ہے اپنا تخشا پر ان تخشا علم جان لدین آمن تخشا الم جان لدینہ آ من اللہ یقوندین کتاب سمجھا سی اور نہ میں وہ مثل ان لوگوں کے جو دیے گئے کتاب کو من قبل ان سے پہلے یعنی یہود و نصارہ کے معاشی میں منہمک ہو گئے یہود و نصارہ کے معاشی میں منہمک ہو گئے مصر ان لوگوں کے جو دیے گئے کتاب کو من قبل ان سے پہلے عام جو اسی حالت پر لمبا ہو گیا ان پر زمانہ لمبا ہو گیا ان پر یعنی توبہ نہ کی یعنی توبہ نہ کی زمانہ لمبا ہو گیا یعنی انہوں نے توبہ نہ کی فقصت سمرا توبہ کیا لکھا ہے اور لکھا ہوگا توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جی، جی، جی، توبہ نہ کرنے کی وجہ سے بس سخت ہو گئے دل ان کے ان کے دل بڑے سخت ہو گئے کس طرح سخت ہو گئے کیا مطلب کہ ملامت اضطراری بھی نہ رہی کہ ملامت بعض اوقات انسان سے گناہ ہو جاتا ہے نا تو دل ملامت کرتا ہے لیکن گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر ملامت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ملامت اضطراری بھی نہ رہی وہ کثیر فاسقون اور سمرا کساوت لکھا ہے جی۔ کست جو تھا وہ سمرا آج میں توبہ کیا تھا توبہ نہ کرنے کا نتیجہ کسط قلوب ہو اور کسط کا نتیجہ کثیر امن ہوں اور کثیر ان کے نیچے لکھا اور اسی وجہ سے جی۔ اور اسی وجہ سے بہت سارے ان میں سے فاسقون آج بھی کافر ہیں آج بھی نافرمان اور کافر ہیں ہے موت یہ بھی وجہ خالص کے متعلق ہے کہ قرضہ دو میں تمہیں بہت واپس کروں گا جس طرح کہ تم ایک دانا ڈالتے ہو اور کم از کم سات بالیں نکلتے ہیں پھر ایک بال کے اندر ایک خوشہ ہوتا ہے ایک خوشی میں سو سو دانا ہوتا ہے تو یہ کتنی میں تمہیں واپس کرتا ہوں تم ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو کتنی دانے میں تمہیں واپس دیتا ہوں یہاں بھی ایسے ہے جان لو تم کے بے شک اللہ پاک زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کے مرنے سے تاکہ کھول کھول کر بیان کیا ہم نے واسطے تمہارے الیات ہے الیات کا معنی لکھا نظائر جی۔ کیا لکھا ہے نظائر ہم بیان کرتے ہیں سمجھا لعلکم کمتا پہلون حکمت تبجین کیا لکھا ہے حکمت تبجین کیوں بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ لو تم ان المصدقین اب حضرت ترغیب علی الانفاق پھر آ گئی خیال کرو المصدقین اصل میں تھا الذین تصدقوا اور المصدقات اصل میں تھا اللہ تی تصدقنا مولک دستار صاحب میرے دوست تو ماشاء اللہ تو تو کو بے شک وہ لوگ جنہوں نے صدقے کیے ہیں تو اللہ دین تصدقو کے معنی میں ہے ول مصدقات اللہ کی تصدقنا وہ لوگ وہ عورتیں جو صدقہ کرتی ہیں وہ مرد جو اور وہ عورتیں جو صدقہ کرتی اقرض اللہ شرط قبولیت صدقہ شرط قبولیت صدقہ اور قرضہ دیا انہوں نے اللہ پاک کو قرضہ حسن خلوص کے ساتھ ابھی پڑھا ہے حسن کا معنی یہ طریقہ انفاق خلوص کے ساتھ لہم ہاں، یوگا آف لہم سمرا دنیا بڑھا دیا جائے گا واسطے ان سے سمجھا کہ والا ہوں اجر کریم ہمرا اخریا نمبر دو اور بات کہ اجر ہوگا کریم ان بڑا پسندیدہ یوگا آپ پر کمل لکھا ہوگا کریم ان پر کیفن سمجھا بھی پا رہے ہو اور مضافت کے ساتھ بات اجر ہوگا کریم ان بڑا پسندیدہ سمجھ رہے ہو وبینہ آمنو ترغیب حکمت نظریہ ترغیب حکمت نظریہ کیا تھی محبوبی کے اندر یاد کیے بیٹھے ہو حکمت نظریہ کیا ہے حکمت عملیہ کیا ہے محبوبی یاد ہے نا یہ ہاں۔ حکمت نظریہ ابھی نہیں پڑھا ایمان بلا ایمان بر رسول ہاں کرو مانا اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا سمجھا سی اللہ پاک پر نمبر دو اور اس کے رسولوں پر الائے کا خمرہ یہ لوگ وہی ہیں صدیقین اور شوہدا نزدیک اپنے رب کے حضرت صدیق اور شہید جو ہے یہیں سے پیدا ہوتے ہیں نا و رسول ہی بنتے ہیں تو صدیق بنتے ہیں نا وہ سمجھ رہے ہو ہاں یہ لوگ وہی ہیں صدیق اور شہید اپنے پروردگار کے ہاں سمجھا اشوہدا پر کچھ لکھا ہے کیا لکھا ہے والمال فی فی فی اللہ اللہ ہے ہے سبیل اللہ ہے آگے ہاں شہید جو گو ہے گو کا یہ ہوگا گو قتل غیر اختیاری ہے سمجھا گو قتل غیر اختیاری کیونکہ شہید خود بخود تو قتل نہیں کرتا نا اپنے آپ کو شہید کو اور بندہ قتل کرتا ہے وہ قتل غیر اختیاری ہے لیکن پھر بھی وہ شہید فی سبھی اللہ ہے اللہ کے یہاں جائے ان کے پروردگار کے ہاں لہم اجرہم دوسرا واسطے ان کے اجر ہے ان کا نیچے لکھا ہے خاص اجر پر چڑھ لکھا ہے کیونکہ عام اجر تو ہر جنتی کو ملے گا نا عام اجر جو ہے وہ تو ہاں یہاں تو خاص اجر شہادت صدیقیت والا مراد ہے نا جی ثواب ہوگا خاص ان کے لیے کہاں ہوگا جنت میں ب نور اور نور ہوگا ان کا کہاں ہوگا بول فراد پر ولدین کا کرو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بکا آ آیات نا شوبہ کفر کا ہے شوبہ کفر کیونکہ کفر کے کئی شعبے ہیں اور جسلایا انہوں نے ہماری آیات کو سمراجیہ لوگ ساتھی ہوں گے جہنم کے یہ لوگ ساتھی ہوں گے جہنم کے الحیات لعب اب حضرت یہ اپنا اور چوتھی وجہ آ گئی انفاق سی سبیل اللہ کی اللہ فرماتے ہیں مالدار لوگوں مال خرچ کر لو جمع کر کر کے نہ رکھو یہ مال کیا چیز ہے یہ کلیل بھی ہے یہ حقیر بھی ہے کلیل بھی ہے اور یہ چند روزہ چیز ہے سمجھا جب تک زندگی ہے تو ہے زندگی ختم یہ بھی ختم سمجھ رہے ہو اب اللہ تبارک مطالعہ نے حضرت یہاں دنیاوی زندگی کی مثال دی ہے تین دور آتے ہیں انسان پر کتنی دور آتے ہیں بچپن کا دور آتا ہے اور پھر جوانی کا دور آتا ہے اور پھر بڑھاپے کا دور آتا ہے کتنی دور ہیں اب ذرا خیال فرماؤ سنبھل حیات دنیا بجان حقارت و فنائیت دنیا بیان و فنائیت دنیا دنیا کی حکارت اور فنائیت کا ذکر ہے اچھا سی جی۔ جان لو تم سوائے نہیں زندگی دنیا کی لاہ بون یہ بچپن کا ذکر ہے اس کا ذکر ہے دور اول لکھا ہے بچپن کا ذکر ہے کھیل اور تماشا ہے کیا ہے بس بچپن کے اندر بندہ کھیل تماشے میں مشغول رہتا ہے وہاں گیا وہاں گیا بھاگو دوڑو کھیلو کودو بس یہ کام ہے کرتے کرتے بچپن گزر گیا لہب و لہب کھیل اور تماشا ہے پر لکھا نمبر دو کیا لکھا ہے بس جب جوانی آئی تو پھر سنگار اور تفاخر شروع ہو گیا سمجھا نا سی کنگھی دے رہے ہیں اینک پہن رہے ہیں ٹوپی جو ہے وہ سٹ کر رہے ہیں سمجھا کپڑے استری ہو رہے ہیں جوتے پالش ہو رہے ہیں لگ نہیں رہے پالش ہو رہے ہیں ایسا ہے نا غسل خانے میں جب داخل ہوتے تو غسل خانہ بھی پناہ مانگتا ہے خدا کے لیے نکالا مجھے ہاں جی؟ ایک تبلیغی تھا ایک آدمی غسل خانے میں تھا وہ تبلیغی باہر سے دروازہ کھٹکا رہا تھا نکل میاں باہر نکل نکل کہتے نا نکلو نکلو نکلو اللہ کی راہ میں نکلو تھک کر تبلیغی نے کہا میاں خدا کے لیے چلو نکلنے کا ارادہ تو کر لے نکلوں گا وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ نکلتا کوئی نہیں چلو ارادہ تو کر لو وزینت یہ جوانی کا دور ہے حضرت اور سنگار ہے بتفاخر اور فخر کرنا ہے آپس میں کہتا ہے میری گھڑی اچھی میرے کپڑے اچھے میری گاڑی اچھی میری شہ اچھی بتفاخر اور فخر کرنا ہے بینک اپنے درمیان کس بات میں قوت جمال دنیاوی ہنر و کمال کس میں قوت میں جمال میں دنیاوی ہنر میں اور کمال میں ان چیزوں کے اندر انسان فخر کرتا رہتا ہے بس فخر کرتے سنگار کرتے جوانی بھی گزر بتکا سور آ گیا بڑھاپا سمجھا سی تیسرا دور آ گیا اور زیادہ کرنا اور بڑھانا ہے مال اور اولاد کا بڑھاپا جب آیا تو اگر مال اور اولاد کا ہیلتھ بڑھ گیا نبی علیہ السلام نے جس طرح فرمایا ہے یشیب و ابن آدم و یشب و فی ہے خصلتان ابن آدم پورا ہوتا ہے تو دو خصلتیں جوان ہو جاتی ہیں سمجھا طول العمل اور حرف سمجھا سی حرف بھی بڑھ جاتا ہے اور امیدیں بھی بڑھ جاتی ہیں ابھی دیر ہے ابھی مرنے میں وہ کافی وقت رہتا ہے سمجھا سی وہ تقاف اموال اولاد اور بہتات ہے بہت بڑھانا ہے مالوں کو اور اولادوں کو سمجھا نا سی اللہ کم اصل ویسے آج ابل کفارا نبات ہو پھر جب بوڑھا ہو جاتا نا بہت زیادہ کام ہونے سے ٹھنڈے سانس کے بعد یہ کر لیتا یہ کر لیتا یہ کر لیتا یوں کر لیتا بس اس طرح اب اللہ نے مثال دی اللہ فرماتے ہیں یہ مال یہ اولاد یہ چیزیں یہ ساری کی ساری یہ چند روزہ چیزیں ہیں سمجھا سنا ہونے والی ہے کا مسئلہ گیسن پر لکھا ہے اور یہ سب مقاصد فانی کا ہوا اور یہ سب مقاصد فانی ہے سمجھا کا مسال گئے سن مثل ہار بارش کے جو اچھی لگتی ہے کفار کو کفار کا مانا الحراس اد ابن مسعود ادرو المانی لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو الحراس ساکت لکھا ہوا ہے کان کا جی ہاں، ابن مسعود نے مخوز ازمان اوپر لکھا ہے ہاں کرو مانا اچھی لگتی ہے کفار کو کاشتکاروں کو نبات ہو نباتات اس کی سبزہ اس زمین کا زمین کا اور بارش کا بارش کی وجہ سے جو سبزہ ہوتا ہے کفار کو یعنی کھیتی باڑی کرنے والوں کو بڑا اچھا لگتا ہے پیچھے سمجھاتا آیا ہوں نا کل بھی عرض کیا تھا کہ کفر کا معنی کیا ہوتا ہے چھپانا ہو صبح سویرے جو نکلتا ہے کسان اپنے کھیت کو دیکھتا ہے سر سبز لہلاتے کھیت ہیں سمجھا چاول ہو رہے ہیں سمجھا گندم ہو رہی ہے فلانی شہ ہے فلانی شہر باغات تم یہی جو پھر رونق افروز ہو جاتی ہے یہی جو کا مانا رونق افروز ہو جاتی ہے سمجھا ہو خوبصورت اور پر رونق ہو جاتی ہے زور پر آ جاتی ہے لیکن کچھ دن گزرتے ہیں خشک ہو کر زرد ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے پھر کچھ دن ہو جاتے ہیں ریزا ریزا ہو کر ہوا آتی ہے اسے اڑا جاتی ہے پھر وہی میدان کا میدان سمجھاتے سترا ہو مسفرا بس دیکھتا ہے تو اس کو مسفرن زرد کیا دیکھتا ہے زرد دیکھتا ہے یقون سمجھا اس کے بعد ہو جاتی ہے وہ ریزا ریزا روندا ہوا شوتامن گھاس روندا ہوا بن جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ پانی ہے آج تو حافظ پیچھے بیٹھا ہے اور آگے قرآن رکھ کر بیٹھا ہے محتمم نے مہربانی کیا یا ناظم نے اور اس کو قرآن دے دیا اور یا یہ کسی اور ساتھی کا ہے جی؟ اب دیکھو یہ کس کا ہے قرآن آخر یہ صبح میں پہلے یہ نہیں ہوتا تھا تخت نیچے بیٹھ کر پڑھایا کرتا تھا کہاں سفر ہو رہا ہے قرآن کا جی اچھا بزرگوں صبح سے ابھی تک ایسا نیچے بیٹھ کر پڑھاتا تھا ابتدا زمانہ تھا ابتدا میں بڑی مشکلات ہوتی تھی قرآن پاک بڑی مشکل سے ہاتھ آتا تھا بہت مشکل سے بڑی مشکل سے کچھ نسخے ملتے پھر طلبا کو دیتے تو ایک طالب علم جو ہے وہ یوں قرآن سے لکیریں لگا رہا ہے میں نے دیکھا پاگل یہ کیا کر رہا ہے بس اللہ مہربانی فرما دے قسمت نہیں ہوتی نا بندے کی پھر ایسے افعال سرگد ہوتے ہیں یقون حتاما اس کے بعد ہوتا ہے وہ ریزا ریزا گھاس ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے وہ فی الآخرت عذاب ان شدید کیفیت آخرت یہ کیفیت جو ابھی بیان ہوئی ہے یہ کس کی کیفیت تھی دنیا کی اب کیفیت کس کی بیان ہو رہی ہے آخرت کی پہلے تک جمع کر لو اور آخرت کے اندر عذاب ہوگا سخت کس کے لیے کفار کے لیے عذاب ہوگا شدید الفاخت ہے جو باقی ہے جو باقی ہے وہ مغفرت اور بخشش ہوگی مومنین کے لیے ان کے لیے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے اور بخشش ہوگی اللہ کی طرف سے مردوان اور رضا مندی ہوگی جو باقی ہے جو باقی ہے اب نتیجہ کیا نکلا دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ فانی ہیں آخرت کا عذاب بھی باقی ہے اور آخرت کی رضا بھی چاہے باقی ہے حاشے پر جب بین صدور کہیں لکھا ہے بیان ابدیت آخرت جی۔ بیان خلاصہ یہ کہ وہاں دو چیزیں ہیں نمبر اول انعام مومنین نمبر دوم عذاب کفار وہ دونوں باقی ہیں جی۔ دونوں چاہیں باقی ہیں غمل حیات دنیا نتیجہ تقابل جی، جی۔ کیا لکھا ہے تقابل تقابل کا نتیجہ کیا نکلا دنیا فانی آخرت باقی تو نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ کہ نہیں ہے زندگی دنیا کی مگر نیرا نفع دھوکھے کا یہ دھوکھا بازی ہے ساری دھوکھے کا نفع ہے چند روزہ سب کچھ ہے سابق علامہ فیرتن دوڑو تم طرف بخش کے اپنے پروردگار کی طرف سے اور جنت کی طرف ہر کیفیت جنت چلتا ہے کیفیت جنت چوڑائی اس کی مثل چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کی ہے جتنے کہ آسمان زمینوں کی چوڑائی ہے حضرت کیا مطلب اس کا عرض کا عرض وال عرض اشکال ہے زبردست کہ آپ فرما اللہ فرماتے ہیں کہ چوڑائی اس کی آسمان و زمین کے برابر ہے حالانکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ سب سے آخر آخر میں جو انسان جنت میں داخل ہوگا سن رہے ہو سب سے آخر آخر میں جو جنت میں جائے گا جو انسان سب سے کم تر درجے کا ہوگا اس کو اللہ دنیا اور دنیا کی دس مثل دیں گے دنیا اور تو پھر یہ تو یہاں منتبک نہیں ہوتی بات چوڑائی آسمان و زمین کے برابر جب آخری آخری درجے والے بندے کو دنیا اور دنیا کی دس مثل ملیں گی تو دس مثل جب مل گئی تو یہ آسمان زمین کے برابر ہو سکتا ہے یہ جنت تو پھر پتہ نہیں کتنی بڑی ہوگی کچھ سمجھ آیا ہے اب اس کے کئی جواب دیے ہیں علماء نے ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ آسمان اور زمین سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جو زمین ہے اتنی آسمان ایک آسمان کو دوسرے کے ساتھ یوں ملاؤ پھر تیسرے کو پھر چوتھے کو پانچویں کو اس طرح یہ بخیر دو پھر ان کے ساتھ آگے زمینیں بھی یوں ملا دو تو یہ بنے گی چوڑائی جنت سمجھ رہے ہو آسمانوں کو یوں پھیلا کر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دو پھر اس کے ساتھ زمینیں بھی جوڑ دو سات زمینیں اس طرح سات آسمان اور سات زمینیں جوڑو تو یہ جتنی علاقہ بنے گا یہ جنت کی ہے چوڑائی ہے جب یہ جنت کی چوڑائی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی پتا نہیں لمبائی تو اور زیادہ ہوگی کچھ سمجھ آیا ہے بعض علماء نے یہ فرمایا ہے بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ آسمان و زمین کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ آسمان و زمین سے جنت کی چوڑائی کم نہیں ہے آسمان و زمین سے زیادہ اگرچہ ہو سکتی ہے لیکن کم کم کی نفی ہے زیادتی کی نفی نیچے لکھا ہے تمہارے پاس یعنی اس سے کم نہیں زیادہ اگرچہ ہے کچھ سمجھ آیا ہے تیسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے اصل وجہ ایک اور ہے کہ اس زمانے میں اس زمانے میں ہمارے سامنے انسان کے سامنے سب سے بڑی چیز جو ہے یہ آسمان و زمین ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے اس سے بڑی چیز ہمارے سامنے اور کوئی اس لیے اللہ نے اس کا نام لیا ہے کیونکہ انسانوں کے سامنے سب سے بڑی چیز یہی تھی آسمان و زمین اس لیے اللہ نے اس کا نام لیا باقی اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے وہ عدت للذین آمنو تیار کی گئی ہے بس وہ جنت للذین مستحقین جنت لکھا ہے مستحقین جنت ان لوگوں کے لیے آمنو باللہ ہے بیان سبب جنت جنہوں نے ایمان لایا اللہ پاک اور اس کے رسولوں پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ پر ذالک فضل اللہ اور ظالقہ کا مشارے لے لکھا ہے مغفرت و رضوان لڑکا ہے اور ظالقہ کا اپنا اوپر لکھا رف ہے عجب عجب جو ایمان والے کے دل میں آ سکتا تھا اس کو رفع کیا جا رہا ہے کہ خبردار تو کہے کہ میں مومن ہوں میں عامل عامل ہوں میں خبردار یہ سارے کا سارا اللہ کا چاہے فضل ہے یہ یہ مغفرت و رضوان یہ فضل ہے اللہ پاک کا یہ مؤثر حقیقی جنت کا بیان ہے و رسول ہی یہ سبق زہری کا بیان ہے اور ظاہر کا فضل اللہ یہ سبب مؤثر حقیقی کا بیان ہے ظاہر کا فضل اللہ محض عمل پر مغرور نہ ہو وہ محض یہ فضل اللہ پاک کا دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ صاحب ہے فضل بہت بڑے گا ما اصاب من مصیبت پانچویں وجہ ہے انفاق کی کتنی وجہ ہے پانچویں وجہ ہے انفاق کی سمجھو بات اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے مال خرچ نہیں کرتے تم اور جمع کیا ہوا ہے اس لیے کہ شاید کوئی مصیبت تکلیف آئے تو اس میں خرچ کریں گے تو خبردار مصیبت جو ہم نے پہلے لکھ دی ہے وہ آ کر رہے گی وہ کبھی ٹلنے والی پیسے کے ذریعے نہیں چلنے والی کرو مانا ماں امن مصیبت وجہ خامس انفاق لکھا ہے نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں لکھا نمبر اول مصیبت خارجی لکھا ہے خارجی مصیبت اور بلا فی سے گم نمبر دو اور نہ بھی تمہاری جانوں کے لکھا مصیبت ذاتی لکھا ہے داخلی مصیبت داخلی اور نہ تمہاری اپنی جانوں کے اندر مگر اس کی تھاپ کیا ہے پہلے اس کے پیدا کریں ہم ان جانوں کو پیدا کریں ہم ان انفت اور جانوں کو انفس اور جانوں کے پیدا کرنے سے بھی پہلے ہم نے لکھ دی تھی وہاں سمجھ رہے ہو ان گالے کا بے شک یہ کاموں پر اللہ کے بالکل آسان ہے تاسو لے لا سو کا حکمت اطلاع ہے حکمت اطلاع اللہ کرنا ہیں میں نے تمہیں اطلاع دے دیے کیوں تاکہ تم پریشان نہ ہو مصیبت آئے تو پریشان نہ ہو اور اگر کوئی پیسہ ویسا مل جائے تو اکڑو نہ ہو سمجھا تم سمجھو کہ یہ جو کچھ مجھے پیسہ ملا ہے اللہ نے پہلے میرے نصیب میں لکھ دیا تھا یا جو مصیبت آ رہی ہے اللہ نے پہلے میرے نصیب میں یہ چیز لکھ دی تھی سمجھا لکھ لا تاسو خیال کرو تاکہ نہ مغموم ہو وہ تم تاکہ نہ مغموم ہو وہ تم لا پر کچھ لکھا ہے ہاں؟ اخبار لکھا ہے اخبار لکھا ہے ہاں حکمت اطلاع بھی لکھا ہے نا اور اخبار خبر دی اللہ پاک نے تمہیں تاکہ نہ مغموم ہو وہ تم اوپر ان چیزوں سے ماں سے مراد فیحت مال اولاد سیاحت تندرستی ختم ہو جائے مال ختم ہو جائے اولاد ختم ہو جائے تاکہ نہ مغموم ہو وہ تم اوپر ان چیزوں کے جو فوت ہو گئی ہیں تم سے سمجھے تھی جی، ختم ہو گئی ہے حضرت یہاں تاثر اختیار کا مذاقہ نہیں ایک تو تھا نا غم طبعی بیٹا مر گیا غم ہے نقصان ہو گیا غم ہے یہ طبی غم جو ہے یہ معاف ہے اس پر کوئی معاوضہ نہیں ہے یہ اختیاری غم مراد ہے کہ زوری زور اس بات کو یاد کرنا پھر مغموم ہونا پھر یاد کرنا مغموم ہونا یہ غلط ہے تبھی غم جو ہے اس کی تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ تو کوئی رکاوٹ کر ہی نہیں سکتا وہ تو طبیعت ہے فطرت ہے انسان کی تاکہ ہاں، اختیار لکھا ہے جی۔ طبعی کا مذائقہ نہیں ہے تاکہ نہ مغموم ہو تم اوپر اس مال اولاد کے جو فوت ہو گئی تم سے بلا تفرا اور نہ اکڑو تم اور نہ اکڑو تم تکبر کرو تم ان اس مال فیت مال اولاد با جو عطا فرمائی اس نے تمہیں بلّا جو ہی پاک نہیں دوست رکھتا کل مختال کلا مختال کسی اکڑنے والے کو کسی اکڑنے والے کو فخور کسی فخر کرنے والے کو کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے کو اللہ کبھی پیارا نہیں کرتا کبھی اچھا نہیں سمجھتا حضرت مختال کے بارے میں لکھا ہے آپ کے پاس اختیال فضائل داخلیہ پر فضائل حاشیہ پر لکھا ہے حاشیہ پر نیچے حاشیہ ہے خیال آپ رہا اختیار فضائل اور فخر فضائل خارجیا پر جیسے مال جا وغیرہ تو سمجھ رہے ہو ہاں۔ فخر جو ہے وہ فضائل خارجیا پر اور اختیار جو ہے فضائل داخلیا پر ہوتا ہے ہم ہاں، اللہ پاک نہیں دوست کرتا کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے کو اللہ بھی جب جب اب عبید وصف اول ہے کیا لکھا ہے بس ایک اللہ مختار فخور کی وصف عمل ہے وہ لوگ جو ہاں لکھا ہے اللہ دینا پر معافیت لازما معافیت لازما یہ لازمی گناہ ہے وہ لوگ جو وہ بخل کرتے ہیں باوجہ حب دنیا باوجہ حب دنیا بخل کرتے ہیں وجہ مرون الناس بخلے معافیت متعدیہ طریقہ ہےقیت متعدد نمبر دو فکر اور حکم کرتے لوگوں کو بھی بخل کر دے گا بمین اللہ پانچ وجوہ انفاق کے آ گئے نا صحیح اب اللہ پاک فرماتے بمنگ اللہ اور وہ انسان جو منہ موڑ لے گا سمجھا منہ موڑ لے گا یعنی خرچ نہیں کرے گا تو جگہ مقدر کیا لکھی پڑی ہے تو توقف ہے اس پر ہاں، توقف ہے اس پر لکھنے والے بھی ماشاء اللہ حضرت ہوتے ہیں اس کا منع تو تحفہ ہے اس پر یہ لفظ کیا ہے سمجھتے ہو نا ہمارے یہاں کہتے نا تحفہ کرو پر بمیں گے تو اللہ اور وہ انسان جو اعراض کرتا ہے منہ ہوتا ہے خرچ سے فن لہو چلا گئے کہاں ہے سب اللہ یہاں نیچے لکھ لو نیچے لکھ لو جگہ اف اف اف نہیں لہو لکھ لیا سافن اس کے لیے اف ہے اس کے لیے تحفہ ہے فإن اللہ علت ہے اس لیے کہ بس بے شک اللہ پاک وہی نرا بے پرواہ ہے الحمید و تعریف کیا ہوا اس کو کسی کے چندے صدقے کی ضرورت نہیں ہے وہ بے پرواہ ہے اس کی تعریف کی ہوئی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کتنی وجوہ آ گئے انصاف سے اب تمہارا ارادہ بھی خرچ کرنے کا ہوا ہے نہیں ہوا کب آج آج آج جیسے ہم کیا خرچ کرتے ہو جی؟ اچھا اب حضرت سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اور اس میں جہاد کا مضمون ہے لقد ارسلنا رسولنا لکھا حصہ ثانی صورت مضمون البتہ تاکہ رسولوں کو بل بال واضح درائل دے کر الحجج الحجا جب الجاد الجا جب الجاد الكتاب والمیزان حضرت یہاں اب ہاشیے پر کہیں لکھا ہے تمہارے پاس پر نہیں لکھا ہاں؟ ہاں۔ اندلنا پل کا اصلاح قوت نظریہ یعنی معاملہ بلّا اچھا اگر میزان پل کا اصلاح قوت عملیہ یعنی معاملہ بالخلق خلق یہ دونوں معاملہ باللہ اور معاملہ بالخلق جو ہے یہ فریضہ ہے علماء و اولیاء ربانیین کا فریضہ ہے علماء اولیاء ربانیین کا لکھ لیا ہے لکھا ہوا ہے نا جی آگے انحدیدہ اصلاح قوت دافعہ شر مفسدین اصلاح قوت غیر مفتدین یعنی معاملہ بالغیر جو فریضہ ہے سلاطین و مجاہدین کا کرو مانا ذرا خیال کرو انزلنا ماہم الکتاب اور اتارا ہم نے ساتھ ان رسولوں کے کتب کو کتابیں نازل فرمائی جو کتاب جنس ہے کتابیں نازل فرمائی یہ کیوں نازل فرمائی ہیں قوت نظریہ یعنی معاملہ باللہ کی درستی ہو جائے تاکہ اللہ کے متعلق عقائد درست کر دیے جائیں سمجھا ول میزان اور اتارا ہم نے میزان کو میزان سے مراد بعض لوگوں نے یہ ترازو لیا ہے سمجھا اور بعض لوگ اسے کتب سماویہ مراد لیتے ہیں لکھا ہے اصلاح قوت عملیہ یعنی معاملہ بالخلق یعنی معاملہ مخلوق کے ساتھ جو لین دین ہوتا ہے وہ درست رہے اور ترازو صحیح رہے وہ لے یقوم حکمت انزال و ارسال حکمت ہاں، انزال کتب انزال میزان اور ارسال رسول کی وجہ کیا ہے حکمت کیا ہے تاکہ کھڑے ہوئے لوگ بالکش کے ساتھ انصاف کے ساتھ انصاف کا معنی الہ الا اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا انصاف یہی ہے وہ انضل حدید اصلاح قوت دافع شر مفسدین یعنی معاملہ بالغیر جو فریضہ ہے خلاطین و مجاہدین کا اور اتارا ہم نے لوہے کو بیچ اس کے حیبت ہے بڑی زبردست باسن کا معنی حیبت حیبت ہے بڑی زبردست وہ منافع الناس اور بہت سارے منافع ہیں لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے بہت سارے منافع ہیں کہ اکثر آلات لوہے سے بنتے ہیں اکثر آلات چاقو تلوار وغیرہ یہ سب لوہے سے بنتے ہیں سمجھا نا کہ آج کافروں نے اسی آیت پر عمل کیا انہوں نے لوہے کو استعمال کیا جہاز بنائے ٹینک بنائے توپے بنائی بم بنائے سب کچھ بنا لیا اور مسلمان جو ہے اس کو چھوڑے بیٹھا ہے سن رہے ہو فی ہے باسن فی ہے باسن لوہے کے اندر بڑی حیبت ہے اور بھی منافع لوگوں کے لیے والے اللہ حکمت انزال حدید حکمت انزال والے والمہ کو معطوف کر دو لے یقوم الناس پر پر کس لے یقوم ہو والے ضالح اللہ اور تاکہ جان لے لیوی اللہ پاک اگلے دن ہوں یاد ہے علم زہری مراد ہے اور سورہ محمد کے اندر نہیں آیا تھا علم زہری مراد ہے مانا اس کا اور تاکہ ظاہر کر دے وی اللہ تبارک تعالیٰ لیجا عالم اللہ کا مانا لے جو ظہر اللہ کیا مانا ہے اور وہاں سمجھایا تھا میں نے ہاں اور تاکہ ظاہر کر دے وی اللہ پاک اس انسان کو جو مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بلغائے بن دیکھے ان اللہ ان اللہ پر چلکا ہے دفاع شبو ہے یا اللہ تو محتاج ہے کیا یا عالم اللہ مین اللہ کہتا ہے کون میری مدد کرتا ہے یا اللہ تو مدد کا محتاج ہے فرمایا نہ ورنہ تو بے شک اللہ تو بڑا طاقتور عزیز بڑا غالب ہے تو کوئی کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ارسلنا نوحا یہ تفصیل ہے پہلے لقد ارسلنا کی پہلے لقد ارسلنا کی کیا ہے تفصیل ہے یہ سمجھا نا سنگھ مانا اور البتہ تاکہ بھیجا ہم نے حضرت نور ابراہیم علیہ السلام کو لکھا ہے سعادت ذاتی یہ ذاتی سعادت ہے کہ ان کو رسالت کی صفت عطا فرمائی و جالنا نمبر دو لکھا ہے اور کیا ہم نے ان کی اولادوں کے اندر نبوت جی نبوت بھی دی ان کی اولادوں کو کتاب بھی عطا فرمائی اچھا بعد تو ان میں سے امت الہم میں سے معتدل راہ راست پر آنے والا ہے قبول کرنے والا ہے امت اجابت ہے امت اجابت بعد تو ان میں سے کیا ہے راہ ہدایت کو قبول کرنے والا ہے وہ کثیر نمبر دوم امت دعوت امت اجابت کہتے ہیں جو لوگ پیغمبر کا کہا مان میں اور دین حق کو قبول کر میں وہ امت اجابت ہے اور جو لوگ ابھی تک قبول نہیں کیے ہوتے اس کو کہتے ہیں امت دعوت سمجھے سی اور بہت سارے ان میں سے فاسقون کون نا فرمان ہے کافی ہے سمجھا نا سی ایک کبیر کا حوالہ ہے کافرون لکھا ہے مذکورین تو صاحب شریعت مستقلہ تھے مذکورین تو وہ موسا علیہ السلام السلام اور ان کی اولادیں جو تھیں وہ پیغمبر جو تھے وہ ہر ایک کی شریعت مستقل تھی اکثر تھی اعلیٰ اس کے بعد لیکن اس کے بعد بھیجا ہم نے پیچھے بھیجے ہم نے اعلیٰ آثار ان کے قدموں پر ان کے قدموں پر کا کیا مطلب یعنی وہ ان کی شریعت پر چلنے والے تھے کیا تھے او بولو صحیح موسا علیہ السلام کے بعد ہزار ہاں پیغمبر آئے نا جی لیکن شریعت کون سی تھی ان کی موسا علیہ السلام والی اس کے بعد بھیجا ہم نے ان کے قدموں پر ان کے قدموں پر یعنی اصول دین میں اللہ اکبر ان کے قدموں پر یعنی اصول دین مراد ہے خیال کرو میں غلط کہہ رہا تھا اصول دین میں بے روسو لینا اپنے رسولوں کو جو صاحب شریعت مستقلہ نہ تھے صاحب اللہ مستقل تھے وقف سعادت ذاتی آ گئی اور پیچھا بھی پیچھے بھیجا ہم نے حضرت ای سب نے مریم علیہ سلاط والسلام کو جو صاحب شریعت مستقل تھے جو طلباء ہیں اور کوئی نہیں ہے ایک اور ایک دو روٹیاں براہ کرم کے انفاق کا مصرف بتلا دے اچھا پیسہ تم لے آؤ میں انشاءاللہ خود خرچ کر دوں گا جی بہتر جگہ پر خرچ کروں گا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہاں لے آؤ پیسہ انشاءاللہ بہتر جگہ پر خرچ کروں گا اچھا سر موسا اور ابراہیم علیہ السلام اور نو علیہ السلام یہ لوگ آئے یہ تو تھے مستقل شریعت والے پھر ان کے بعد ہزار ہاپ پیغمبر آئے جو ان کی شریعت پر چلنے والے تھے اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے جو وہ بھی مستقل شریعت والے تھے کیا تھے ہاں اور پیچھے بھیجا ہم نے یہ سب نے مریم علیہ السلام کو جو سعادت ذاتی ہے ان کی ابھی پڑھی ہے ذاتی ہے ان کی اور عطا فرمائی ہم نے حضرت کو انجیل وجالنا فضیلت متبعین مسیح علیہ السلام جی۔ فضیلت متبعین مسیح علیہ السلام مسیح علیہ السلام کے متبعین کی فضیلت کا بیان ہے اور کر دیا ہم نے جو فضیلت خارجیا ہے اور کر دیا ہم نے بیچ دلوں ان لوگوں کے جنہوں نے اتباع کیا اس عیسا علیہ السلام کا رافت و رحمتن نرمی خلق خدا پر نرمی خلق خدا پر و رحمتن اور مہربانی آپس میں اور مہربانی آپس میں آپس میں مہربانی خلق خدا پر نرمی آپس میں مہربانی بس نے تن حضرت رحمتن رافتن پر معطوف نہیں ہے سن رہے ہو خیال کرنا ورنہ بنے گا اپنا جالنا رہبانیتن ہم نے رہبانیت بنائی نہ غلط ہے خیال کرنا سنو بات سلاد و تسلیم کے دین کے اندر لوگوں نے پھر کیا کیا مولویوں نے ان کے جو مولوی ہوتے تھے انہوں نے رحبانیت اختیار کر لی بس چھوڑ چھاڑ کر غاروں میں جا کر بیٹھ جاتے سمجھا نہ سی سال سال دو دو سال غسل نہ کرتے سمجھا کھاتے بالکل تھوڑا کے بس جان بچی رہے پیتے بالکل تھوڑا درختوں کے پتے کھا کر جان بچاتے اور میلے کچیلے کپڑے پہنتے وہ کہتے ہیں یہ غسل کرنا یہ اپنا صفائی ستھرائی کرنا سمجھا تھی میل کچیل دور کرنا یہ دین کے خلاف ہے سمجھا عجز و نیاز کا اظہار جو ہے ایک اس طرح بھی ہے کہ کپڑے ہر وقت میلے پہنو پرانے پہنو سمجھا سی اور اللہ کے آگے جو ہے وہ فقیری کا اظہار کرو وہ لوگ غاروں میں جا کر بیٹھ گئے عبادت کرتے کرتے مر گئے انہوں نے نکال لی اللہ نے ان پر رہبانیت فرض نہیں کی تھی اب رہبانیہ کا جو ہے یہ منصوب ہے اس کا نام آپ حضرات کے نزدیک ہے ما از میرا عام لوہو اعلی شریت تفسیر کیا ہے ما از میرا عام لہو اعلی شریت تفسیر اس کا نام ہے سمجھا سی خیال کرو اب ذرا رہبانی بتا ہوا آگے کھڑا ہے نا جی خود اور ایک ترک دنیا اور ایک ترک دنیا ابتدا ہوا جو نیا نکالا تھا ان لوگوں نے اس رحبانیت کو انہوں نے نیا نکالا تھا ابتدا اوہا پر چلائے ضم اول اختراع بدعت ضم اول اختراع بدعت پہلی مذیبت ہے کہ بدعت انہوں نے نہیں نکالی ہوئی تھی خیال کرو توجہ ہے توجہ ہے نہیں ہے تھوڑے لوگ ہائی کر رہے ہیں کرو اب ذرا مانا سمجھو یہ جی، مانا مشکل ہے اور ایک طرف دنیا جو نیا نکالا تھا انہوں نے اس طرف دنیا کو ماں کتب نہ یہ ابتدا کی تاکید ہے کیا ہے ہاں ابتدا کا مانا انہوں نے نکالا تو ماں کتب نہ فرض کیا تھا ہم نے اس رحبانیت کو اوپر ان کے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا حضرت نہ سراہتن نہ استمبا پن نہ استمباپن نہ تو سراہتن ہم نے فرض کیا تھا نہ وہ کسی سے استمبا ہوتا تھا کسی آیت وغیرہ انجیل کی آیت سے اللہ حضرت یہ البتغا رضوان اللہ یہ استثنا منقطع ہے کیا ہے منقطع ہے اور منقطع جو ہے وہ مستثنا منہ کی جنس سے نہیں ہوا کرتا اب اللہ بے مانا لاکن ہے چاہے لاکن کا سدو بے غال کا رضوان اللہ ہے لاکن کا سدو بے زالے کا غائنا ہوگا کا بے زالے کا سمجھا سی سعید بن جبیر وغیرہ قطادہ کا حوالہ ہے اب کرو مانا مگر طلب کرنا رضا مندی اللہ پاک کی مگر واسطے طلب کرنے انہوں نے جو یہ بدت نکالی تھی تو انہوں نے کیوں نکالی تھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیوں نکالی تھی ہاں خیال کرنا اس استثناء کو متصل بھی بنایا گیا ہے ما کتبنا علیہم الحم ابتغاء رضوان اللہ نہیں فرض کیا تھا ہم نے اس کو اوپر ان کے مگر طلب کرنا رضا مندی ہم نے ان پر ابتغاء رضوان اللہ فرض کیا تھا رحبانیت فرض نہیں کی سمجھ رہے ہو جی. ابتصر متصل اگر بناؤ تو مانا یہی ہوگا کیونکہ وہ مکتوب ہوگا ابتغاء رضوان اللہ کیا ہوگا مکتوب ہوگا مکمل کی جنس بنے گی ہم نے نہیں فرض کیا تھا ان پر اس رحبانیت کو ہم نے کیا فرض کیا تھا ابتغاء مگر طلب کرنا رضا مندی اللہ پاک کی اے اے قطب نا ابتغاء رضوان اللہ اے کتبنا علیہم ہاں یہ استثنا متصل بن گئی وہ کتبنا ساتھ لگ گیا لیکن میں استثنا منقطع بنا رہا ہوں اکثر علماء فرماتے استثنا منقطع ہے مگر طلب کرنا رضا مندی اللہ پاک کی ہم نے وہ بدت ان پر فرض نہیں کی تھی انہوں نے جو بدت نکالی تھی کیوں نکالی تھی بے بیگالے کا کاسادو بے گالے کا ہمارا حق کا رعایت دم نمبر دوم مرکہ ہے نہ رعایت کی انہوں نے اس بدعت کی اس رحبانیت کی حق رعایت کرنا اس کی میری طرف دیکھو جس طرح کہ انسان پر بکرا دینا ضروری نہیں ہے بکرا دینا لیکن اگر کوئی انسان منت مان لیتا ہے للہ علیہ ان ازبہ شاطن للہ علیہ اللہ کے لیے میرے ذمے ہے کہ میں بکری ذبح کروں گا تو جب منت مان لی تو اب انسان کو منت پورا کرنا ضروری ہے نہیں ہے پہلے ضروری نہیں تھا جب منت مان لی تو انسان کو چاہیے جس چیز کا وعدہ کیا وہ پورا کرے تو فرمایا ہم نے ان پر رحبانیت فرض نہیں کی تھی لیکن جب انہوں نے رحبانیت اپنے ذمے لگا لی تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے تھا کیا کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اس کو پورا نہ کیا اوہا پس نہ رعایت کی انہوں نے اس کی حق اس کا رعایت کرنا حضرت الخا پر لکھا تھا غرض بدعت کیا لکھا تھا ہاں یہ اس کو بدعت کی غرض چاہے کہ اللہ کی رضا طلب کرنا پر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا ان سے ہم اجرت ہے ان کی اور بہت سارے ان میں سے نا فرمان ہے ایو اللہ دینا آمنو اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا اب اللہ دینا آمنو سے مراد کون ہے یہود اور نصارہ کون مراد ہے اور آمنو سے مراد ہے آمنو بے موسا و عیسا سمجھ رہے ہو خیال کرو ذرا اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا منفر عیسیٰ علیہ السلام پر اتق اللہ چل گئے اتق اللہ پر اصول فوج کامیابی کا پہلا اصول خدا سے ڈرو ڈرو تم اللہ پاک سے کیا مانا نفسانیت اور تعصب کو چھوڑو جی۔ نفسانیت اور تعصب کو چھوڑو خدا سے ڈرو وہ آ مینو بے رسول ہی نمبر تم اور ایمان لاؤ تم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ جو جو کیا لکھا ہے وعدہ اول دے گا تمہیں دو حصے اپنی رحمت کے دے گا تمہیں دو حصے دو خواب اپنی رحمت کے وجہ اللہ کو کرے گا واسطے تمہارے نور تم شو بلکائے چلتے ہو گے تم ساتھ اس نور کے کہاں السفرا کوئی کو از جلال الف جلالین چلتے رہو گے تم اس نور کے دریا فراط پر یعنی الفرات پر اور معاف کر دے گا واسطے تمہارے بلّہ ہو کیونکہ اللہ پاک بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے اللہ عالم اہل الکتاب اللہ یک درون اعلی شعین سمجھا یہودی کہتے تھے کہ پیغمبر آوے امام آوے تو امام کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں یہ امامت کا عقیدہ بھی یہودیوں سے نکلا ہے سن رہے ہو یہودی یہی کہتے تھے کہ امام آوے اور ہم کیا کریں اس کے ساتھ مل کر جہاد کرے سمجھا نا اللہ فرماتے ہیں اے اہل کتاب اب امام آ گیا ہے پیغمبر آ گیا ہے اس کے ساتھ مل کر ایمان بھی لاؤ جہاد بھی کرو کل کو تم خدا کو یہ نہیں کہہ سکو گے کہ یا اللہ ہم فضل حاصل کرنے پر قادر نہیں تھے تیرا فضل حاصل کرنے پر ہم قادر کیونکہ امام نہیں تھا امام آ چکا اب تم اللہ کا فضل حاصل کر لو جہاد اور ایمان کے ذریعے اللہ کا فضل حاصل کر لو دیکھو اب اللہ عالم اہل الکتاب تاکہ نہ جان لیں نہ عقیدہ رکھیں اہل کتاب کہ یہ کہ نہیں قادر وہ اوپر کسی چیز کے اللہ کے فضل سے سمجھا اللہ کے فضل سے کسی چیز پر قادر نہیں ہے اور بھی جب فضل اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں آئے دیتا ہے جسے چاہتا ہے علت اللہ اور اللہ صاحب فضل بہت بڑے کا سمجھا سی ایک مطلب تو یہ ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ عالمہ کا لا زیدہ ہے کیا ہے یہودی کہتے تھے کہ نبوت آئے گی تو فقط بنی اسرائیل کے اندر بنی اسرائیل سے باہر کوئی نبی وہ کہتے تھے یہ محمد علیہ السلام بنی اسماعیل ہے یہ کیسے پیغمبر بن گیا پیغمبر تو بنی اسرائیل بنا کرتے ہیں کوئی سمجھ آیا ہے اللہ فرماتے ہیں تم کون ہو میرے فضل کو بانٹنے والے ہاں فضل اللہ کے ہاتھ میں جس کو چاہے دے دیکھو اب کرو مانا تاکہ جان لینے کتاب والے لا کو نکال رہا ہوں زیادہ بنا رہا ہوں تاکہ معلوم کر لیں اہل کتاب اللہ اکبر <clears throat> کیسا غلط کر دیا اللہ یکدرون کا لا زیدہ ہے اللہ یکدرون کا ہاں خیال کرو ذرا تو جی ہیں چار تین اور بھی ہیں ذرا خیال کرو تاکہ نہ عقیدہ رکھ لیں وہ اہل کتاب تاکہ تاکہ نہ عقیدہ رکھ لے میں وہ اہل کتاب سمجھا اللہ اعلیٰ آلاش لا کو پہلے ملا کر مانا کرو پھر میں اور تو بھی بیان کر دوں بس آ گئی اور چاہ جے کہ نہیں قادر وہ نبی اور صحابہ کیا کہہ رہا ہوں جو کہ نہیں قادر وہ نبی اور صحابہ اوپر کسی چیز کے اللہ کے فضل سے ان پر خدا کا فضل نہیں ہوگا خدا کا فضل جب بھی ہوگا کس پر ہوگا بنی اسرائیل پر ہوگا وہ ان الفضل ہے اللہ اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں دیتا ہے جسے چاہتا ہے وہ اور اللہ صاحب فضل بڑے کا سمجھ رہے ہو کتنی معنی ہو گئے دو تیسرا معنی پھر کرو لے اللہ عالم کا اللہ کو زیادہ بناؤ تاکہ جان لینے کتاب والے تاکہ جان لینے یہ کہ نہیں قادر وہ اوپر کسی چیز کے اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل پر وہ قادر نہیں ہے وہ مختار نہیں ہے کہ جس کو چاہے نبی بنائے جس کو چاہے نہ چاہے نہ بنائے تو اس لیے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں دیتا ہے جسے چاہتا ہے سمجھ آ گیا مطلب جی۔ الگ الگ سمجھ آیا ہے جی۔ پہلا مطلب کیا ہے پہلا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارا امام نہیں ہے بلکہ امام آ گیا نبی آ گیا اب اللہ کا فضل حاصل کر سکتے ہیں لہذا اس کے ساتھ ملو جہاد کرو اللہ کا فضل حاصل کرو سمجھ نہیں بات دوسرا مطلب کیا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ نبی اور صحابہ اللہ کے فضل پر قادر نہیں ہے من اللہ کا ان پر کوئی فضل نہیں ہوگا فضل جب بھی ہوگا بنی اسرائیل پر ہوگا کیوں اس لیے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے کتنی مطلب ہو گئے دو تیسرا مطلب لال اللہ کا جو ہے وہ لا زیدہ ہے کیا ہے اللہ فرماتے ہیں تاکہ یہ کتابی جان میں اہل کتاب جان میں کہ وہ اللہ کے فضل پر جو ہے وہ قادر نہیں ہے ان کی مرضی نہیں چلے گی ان کی مرضی مرضی کس کی چلے گی اللہ کی اللہ فضلہ بھائی دلّا اللہ جس کو چاہے دے دے ان کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے میری نبوت کے رحمت کے یہ داروغے نہیں ہے میری نبوت کے رحمت و نبوت والی کے یہ مالک نہیں ہے کہ جس کو یہ چاہے نبی بنائے لے این یا علامہ اہل الکتاب اللہ یک دے رونا کتاب والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مالک نہیں ہے کتاب والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مالک نہیں ہے کتاب والے مالک کون ہے اللہ فضل بجد اللہ ہے سمجھ رہے ہو جی۔ سورہ مجادلہ کا مقبل کے ساتھ ربط میں نے عرض کر دیا ہاں؟ ہاں، والا تکلیف تو کرو جا بدتی اور بریلوی حضرات کو سلام دینا جائز ہے یا نہیں اگر معلوم نہ ہو تو جو نام سائل ترکستانی کون ہے ترکستانی جو پوچھ رہا ہے بریلویوں کو سلام پڑھو بڑے بڑے سلام پڑھو تاکہ وہ تمہیں حلوے کھچڑے کھلائیں مقصد تو یہی ہے نا ہاں حلوے کھچڑے بھی تو کھانے ہیں آخر وہ کیسے ملیں گے سورہ مجادلہ کا ربط مقبل کے ساتھ سورہ میں نے سمجھا دیا ہے یہ چار صورتیں سورہ مجادلہ اس کے بعد سورہ حشر اس کے بعد سورہ ممتحنہ اس کے بعد سورہ یہ چار صورتیں سورہ حدیث کے دوسرے مضمون یعنی جہاد پر متفق ہیں سمجھ رہے ہو اچھا اور بات سنو ابتدا کے اندر بطور تمہید زہار کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے منافق بےمان جو تھے وہ زہار پر انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ دیکھو جی ایک آدمی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے پھر محمد علیہ السلام کہتے ہیں کہ کفارہ دے دے وہ حلال ہے تو اس کا ان پر جو ہے وہ زجرات آ رہی ہیں اس کے بعد پھر پر چوٹی کے منافق جو ہیں بڑے بڑے ان پر زجرات آئیں گی جو بےمان خود بھی نہیں جاتے تھے جہاد پر اور دوسروں کو بھی منع کیا کرتے تھے جہاد پر سمجھ رہے ہو طرح یہ ہوا حضرت تھوڑی دفتر ہو تو دے گا کھا یہ ہوا کہ بی بی خولا رضی اللہ تعالیٰ نے خولا نام کی بہت ساری عورتیں تھیں ایک نہیں تھی سمجھا واقعات متعدد آتے ہیں بی بی خولا رضی اللہ تعالیٰ کا خامن تھا اوس بن سامت رضی اللہ تعالیٰ ایک دن وہ بوڑھا جو تھا اس کو غصہ لگا سمجھا اور بیوی کو کہہ دیا انت علیہ کا ظاہر امی انت علیہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے زہار ہو گیا اس زمانے کے اندر دستور تھا کہ جو آدمی زہار کرے تو طلاق آ جاتی ہے عورت حرام ہو جاتی ہے اب بی بی صاحبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی بی بی عائشہ کے گھر میں تھے آپ آپ کے پاس آئی کہ حضرت میں تو جوان تھی خوبصورت تھی اور اس نے میرے ساتھ شادی کی اب جب کہ میں بوڑھی ہو گئی میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سمجھا اب اس نے میرے ساتھ زہار کر دیا اب میں کہاں جاؤں گی اگر میں بچوں کو چھوڑتی ہوں تو وہ ضے ہو جائیں گے اگر بچوں کو لیتی ہوں تو وہ بھوکے مریں گے میرے پاس آئے کچھ نہیں مہربانی کرو کوئی صورت نکالو حضرت نے کہا میں کیا صورت نکالوں تو تو اس پر حرام ہو گئی ہے اس نے کہا حضرت ماں کا طلاق اس نے طلاق کا ذکر ہی نہیں کیا کیسے طلاق ہو گئی آپ نے فرمایا میں کیا کروں پھر وہ کہتی یا اللہ یا رب مہربانی فرما ادھر حضرت کو کہتی ادھر اللہ کو کہتی ادھر حضرت کو ادھر اللہ کو آخر اللہ پاک نے مہربانی فرمائی جی آج فرما فرمائی میں نے اس کی بات سن لی ہے سمجھا بہار کا کفارا دے دو اور یہ اس کے لیے حلال ہے اس موقع پر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے فرماتی ہے میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی ایک کونے کے اندر اور یہ خولا آئی نبی علیہ السلام کے ساتھ باس مباحثہ کر رہی تھی میں اسی مکان میں بیٹھی تھی لیکن میں اس کی بات نہیں سن رہی تھی کہ یہ حضرت کے ساتھ کیا جھگڑا کر رہی ہے اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر اس کی بات سن لی ہے میں اس مکان میں بیٹھی تھی میں نہیں سن سکی اس کی بات لیکن اللہ نے سات آسمانوں سے اوپر سے بات سنی اور اس کے لیے کد سمے اللہ فرما دی جی سبحان اللہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها تمہید برائے کیا بات ہے تمہیں اب نعرے لگانے کی عادت پڑ گئی ہے میرے مزاج کے خلاف ہے یہ بات سچی بات <clears throat> تمہید برائے بیان حکم نہیں لکھا ہوا حکم دیہات تو حضرت آگے آ رہا ہے نا ولدین جو ظاہر آیت نمبر اپنا دو کے بعد ہے ہاں یہ تمہید ہے حکم زہار کے لیے چاہے تمہید ہے تمہید برائے بیان حکم زہار سمجھا سی قد سم اللہ ہو تحقیق سن لی ہے اللہ پاک نے بات اس عورت کی جو جھگڑ رہی تھی تیرے ساتھ اپنے خامن کے معاملے میں اللہ نے اس کی بات سن لی ہے کیا مطلب ہے سن لی ہے قد سامیا پر مقصود قبول تجرب و تفریج قربت نہ اس بات سما جی۔ جی۔ ہاں مقصود یہ ہے کہ میں نے اس کی زاری قبول کر لی ہے اس کی مصیبت کو میں نے کھول دیا ہے اس بات سما مقصود کیونکہ اللہ تو ہر وقت سن رہا ہے ہر ایک کی بات سن رہا ہے تاکہ سن لی اللہ پاک نے بات اس عورت کی جو جھگڑ رہی تھی تیرے ساتھ حضرت کے ساتھ کیا جھگڑا کرتی تھی اوبر لکھا ہے یعنی ماں دا تلا کن پس تصور کیسے ماضا کرا طلاقن پس حرمت کیسے حضرت اس نے تو طلاق کا نام نہیں لیا حرمت کیسے آ گئی بار بار کہے ماضا کرا طلاقن فی زوج اپنے زوج کے معاملہ کے اندر اپنے زوج کے معاملہ میں تیرے ساتھ جھگڑ رہی تھی بشت اللہ اور شکایتیں کر رہی تھی اللہ پاک کی طرف اللہ کی طرف شکایتیں کر رہی تھی کس چیز کا اپنے غم کی کس کی اپنے غم کی وہ نہ شکایتیں کر رہی تھی سمجھ رہے ہو قد سمع اللہ ہو قد سمع اللہ پر اور لفظ بھی لکھا ہے اچھا جی قد سمع اللہ ہو سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو جھگڑ رہی تھی تیرے ساتھ اپنے خامن کے معاملے میں اور شکایت کر رہی تھی اللہ پاک کی طرف کیا شکایت کرتی تھی اللہ انی اشکو کا اللہ ہم کا اے اللہ میں تجھے ہی شکایت کرتی ہوں اپنے غم کی بلّما تہاور کمار اور اللہ بھی سن رہا تھا جھگڑنا تمہارا یہ تم جو جھگڑ رہے تھے آپس میں اللہ بھی یہ باتیں سن رہا تھا استمراری والا مانا ہے اور اللہ پاک سن رہا تھا جھگڑا تمہارا ان اللہ اللہ تعالی اس لیے کہ بے شک اللہ پاک سننے والا ہے ہر بات کا بصیر دیکھنے والا ہے ہر حال کا تمہارے تحاور کی کیا تخصیص ہے تمہارے تحاور کی کیا تخصیص ہے اللہ سن رہا تھا تمہارے اللہ تو ہر بات کو سنتا ہے ہر حال کو دیکھنے والا ہے اللہ